ناز شوہر کے ذرا کچھ دن اٹھا کر دیکھ لو ناز شوہر کے ذرا کچھ دن اٹھا کر موم ہو جائے گا وہ خود آزما کر دیکھ لو موم ہو جائے گا وہ خود آزما کر ناز شوہر کے درا کچھ دن اٹھا کر دیکھ لو موم ہو جائے گا وہ خود آزما کر دیکھ لو گھر وہ جب دفتر سے پہنچے اس کے استقبال کو تم ذرا تیار ہو کر مسکرا کر دیکھ لو مسکرا کر دیکھ مسکرا کر دیکھ لو گھر وہ جب دفتر سے پہنچے اس کے استقبال کو تم ذرا تیار ہو کر مسکرا کر دیکھ لو جب کبھی وہ روٹ جائیں آزمانے کے لیے پیار کے دو بول بولو اور بنا کر دیکھ لو جب کبھی وہ روٹ جائیں آزمانے کے لیے پیار کے دو بول بولو اور بنا کر دیکھ لو اور بنا کر دیکھ اس کی نظروں میں اگر جچنا ہی اے میری بہن اس کے حسن دو سے خود کو سجا کر دیکھ لو اس کی نظروں میں اگر جچنا ہی اے میری بہن اس کے حسن ذوق سے خود کو سجا کر دیکھ لو خود کو سجا کر دیکھ لو خود کو سجا کر دیکھ مثل بل گر نشے ہو تو پھر کہنا مجھے پھول کی مانند ہستی کو کھلا کر دیکھ لو مثل بل گر نشے ہو تو پھر کہنا مجھے پھول کی مانند ہستی کو کھلا کر دیکھ لو پھول کی مانند ہستی کو کھلا کر دیکھ کیوں نہ ہو محبوب کی مانند وہ آنکھوں کا نور عاشق ہسبینڈ تو خود کو بنا کر دیکھ لو کیوں نہ ہو محبوب کی مانند وہ آنکھوں کا نور عاشق ہسبینڈ تو خود کو بنا کر دیکھ لو خود عرش ہل جائے تمہارے نالو فریاد سے بار گاہی حق میں اپنے لب ہلا کر دیکھ لو عرش ہل جائے تمہارے نالو فریاد سے بار گاہی حق میں اپنے لب ہلا کر دیکھ لو لب ہلا کر دیکھ ناد شوہر کے درا کچھ دن اٹھا کر دیکھ لو موم ہو جائے گا وہ خود آزما کر دیکھ لو موم ہو جائے گا وہ خود آزما کر دیکھ آزما کر دیکھ آزما کر دیکھ